سیدنا ابو خر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جس آدمی کو مال دیا ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن اس کے لیے اس کے مال کو گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی اس کی آنکھوں پر دو سیاہ نقطے ہوں گے وہ قیامت کے دن اپنے مالک کے جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے بخل کرتے ہیں وہ اسے اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں وہ تو ان کے حق میں بہت ہی برا ہے وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں قیامت کے دن اسی کو اس کے گلے کا توپ بنا دیا جائے گا زمین اور آسمانوں کے میراث اللہ ہی کے لیے ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو وہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے آیت نمبر ایک سو اسی سرح عالمران حدیث نمبر تینتیس سو ستر مسند احمد